حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بسم ربک میں سجدہ کیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر نو سو